ہاں اچھا پوچھا آپ نے مسئلہ اصل میں یہ سجدے کے واجبات اور فرائض میں سے ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے تو ایک انگلی کا انگوٹھے کا لگنا تو یہ اس کے گویا شرائط میں سے اور اکثر انگلیوں کا لگنا واجب اکثر انگلی کتنی ہوئی دس انگلیاں ہیں تو چھ ہوئیں تو ہر پیر کے تین انگلی کا قبلے کی طرف ہونا یہ ضروری ہے نہ ایک خالی طریقے سے لگیں یا خالی چھو جائیں یا عموماً دیکھا گیا کہ سجدے میں لوگ پیر اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اس طریقے سے جمع کر سجدے میں رکھیں کہ سجدے میں پیر کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں تو چھ انگلیوں کا لگنا واجب ہے ورنہ نماز درست نہیں ہوگی